بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک اعتراض ہے سوال ہے کہ لیوی والے پولیس والے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا جو واقعہ ہے جس میں آتا ہے حل شققت عن قلبی وہ پیش کرتے ہیں بطور دلیل کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیا آپ نے ان کا دل چیر لیا تھا مطلب یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا الحمد للہ وسلط وسلم علی رسول اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو سمجھنا چاہیے دراصل یہ ایک شخص تھے جن کا تعلق اہل فدق سے تھا مرداس بن نہیک یا نہیک ان کا نام تھا وہ ان کی قوم میں سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کی قوم میں سے اور کوئی مسلمان نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر کشی کی غالب بن فضالہ لیفی رضی اللہ عنہ کماندان تھے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے جب یہ شخص آئے تو انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم کہا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے میرداس کو قتل کر دیا اور ان کے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو وہ بطور غنیمت لے گئے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کو جب خبر ہوئی تو پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام بہت ناراض ہوئے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے اپنے عمل کا جو عذر بیان کیا وہ انہوں نے یہ کہا کہ خوف من السلاح وہ اسلحے سے ڈر کر یا اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا یا رسول اللہ تو پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا حل شقق عن قلبی اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے افلا شقق عن قلبی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آیا تم نے اے اسامہ اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا تو اسامہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائیے مغفرت طلب کیجئے پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو لا الہ الا اللہ کا کیا ہوگا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام مسلسل یہ بات فرماتے رہے حتیٰ کہ یہ آرزو میرے دل میں پیدا ہوئی کہ کاش کے میں اس واقعے کے بعد مسلمان ہوا ہوتا تو اسلام کے ذریعے میرا یہ گناہ معاف ہو چکا ہوتا آخر پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے میرے لیے استغفار فرمایا اور مجھے یہ کہا کہ ایک غلام آزاد کر ڈالو یہ واقعہ ہے صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے اب ہم واقعے اور سوال دونوں کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ یہ فقی قاعدہ ہے کہ آپ کسی مسئلے کو کسی واقعے پر جب قیاس کرتے ہیں تو اس واقعے اور سوال دونوں میں مطابقت اور ایک جیسی باتوں کا پایا جانا ضروری ہے جبکہ اس واقعے اور مذکور سوال میں بہت زیادہ فرق موجود ہے پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک ایسے شخص سے متعلق ہے جس کا اسلام پوشیدہ تھا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے لیے یہ شخص بظاہر مشرک تھے جبکہ یہ لیویز والے یہ پاکستانی نظام حکومت کے اہلکار یہ تو ایسے نہیں ہیں یہ تو مسلمان ماں باپ کی اولاد ہیں امریکہ کے ساتھ دوستی کر کے فرنٹ لائن اتحادی بن کر انہوں نے اپنے ایمان سے ہاتھ دھویا ہے اور یہ فرزندان توحید فدایان اسلام اور شیدایا نے ایمان کے خلاف لڑتے ہیں امریکہ کو راضی کرنے کے لیے یہ تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے جس کے لیے زیادہ دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہی وہ نظام حکومت ہے جس نے افغانستان میں موجود اسلامی عمارت کو گرانے کے لیے ستاون ہزار آٹھ سو سے بھی زائد بار طیاروں کو اڑنے کے لیے امریکہ کو امداد فراہم کی اور ایک نوزائیدہ مولود اسلامی حکومت کو گرایا اور اس کے بعد جب طالبان پاکستان اور افغانستان میں در بدر اور تقسیم ہو گئے تو ان کا پیچھا کرنے کے لیے امریکی اتحاد میں شامل ہو کر ان اہلکاروں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا جو آج بھی جاری ہے تو پہلا فرق تو واضح ہوا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے وہ مرداس رضی اللہ عنہ بطور ایک مشرق شخص کھڑے تھے ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں اس لیے اس واقعے پر اس مسئلے کو قیاس کرنا غلط ہے پہلی بات دوسرا فرق یہ ہے کہ مرداس بن نہیک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اصلاً مسلمان تھے اور مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے سامنے اس نیت سے آئے کہ یہ تو میرے اپنے بھائی ہیں یا یوں آپ کہہ لیجئے کہ وہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے ان کے سامنے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو آپ روایات کو دیکھ لیں روایات میں یہ آتا ہے کہ مرداس بن نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کی قوم مسلمانوں کے سامنے نہ سکی اور بھاگ گئی تو انہوں نے اپنے ریوڑ کو ایک جگہ چھوڑا اور وہ مسلمانوں کے سامنے آئے انہوں نے لا الہ الا اللہ اللہ اللہ محمد رسول السلام علیکم کہا تو صحابہ کرام رضی عنہم اجمعین نے ان پر حملہ کیا اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے انہیں قتل کر ڈالا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے دھوکے کر رہا ہے بہرحال وہ تو ان کی غلطی تھی لیکن یہ تو مسلمان تھے جنگ کرنے نہیں آئے تھے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسلح پولیس اہلکار لیویز والے فوج والے جو ہے یہ ان کا اس واقعے سے کوئی توافق یا کوئی مطابقت ہے اس کے اندر وہ تو مسلمان تھے مرداس اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو دیکھ کر جب انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کو سنا تو وہ نزدیک آئے تو ان کی تقدیر میں موت لکھی ہوئی تھی تو مسلمانوں کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئے بیچارے تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ مذکور سوال میں اور مذکور واقعے میں کوئی مناسبت موجود ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو ان کی دلیل کے جواب میں جب انہوں نے حجت پیش کی دلیل پیش کی کہ یا رسول اللہ وہ اسلحے کے ڈر سے موت کے ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا تو میرے بھائیوں پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی اس بات سے تو یہ واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ وہ شخص مرداس ان کا ظاہر اسلام تھا اے اسامہ تو کلمہ پڑھ رہے تھے تو آپ نے کیسے ان پر حملہ کیا اس سوال کا جواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر موجود ہے کہ جب اس کا ظاہر اسلام تھا تو تم نے اسے قتل کیسے کر ڈالا جبکہ ہمارے خلاف لڑنے والے یہ جو فوجی ہیں یہ جو اہلکار ہیں ان کا ظاہر اسلام نہیں ہے کیونکہ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا جو عمل ہے یہ کفر ہے فرمان باری تعالی ہے ومن يتولهم منكم فانه منهم کہ تم میں سے مسلمانوں تم میں سے جو یہودی اور نصرانیوں سے دوستی کرے تو وہ بھی انہی میں سے ہے گیارہ ستمبر کے واقعے کے بعد اس نظام حکومت اور اس کے اہلکاروں نے استخباراتی اداروں نے کفار کا ساتھ دیا اسلامی عمارت کا خون کیا اور فرزندہ نے توحید کا قتل عام کیا لال مسجد قبائلی علاقوں اور سوات میں جو کچھ ہوا یہ صرف اور صرف امریکہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے کیا تو ان لوگوں کے اس ظاہری کفر کو دیکھنے کے بعد ان کا دل چیرنے کی کیا ضرورت ہے اصل میں ان کا دل چیرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کے سر کاٹنے کی ضرورت ہے یہ تین فرق میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں آپ خود بھی ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں جہاں یہ واقعہ مذکور ہے صحیح بخاری میں مذکور ہے آپ صحیح بخاری کی شروحات کو دیکھ لیں پہلا فرق ہم نے یہ عرض کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے سامنے یہ شخص بظاہر مشرک تھا جبکہ مذکور سوال میں جو بات پیش کی گئی ہے وہ مرتدین ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو بیچ کر دنیا کو اختیار کیا ہے اور اپنے ایمان سے وہ محروم ہو گئے ہیں اور ہاتھ دو بیٹھے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مرداس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بے خبری میں لا علمی میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی طرف سے قتل کیے گئے وہ تو جنگ کے لیے نہیں آئے تھے وہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ کر ان کو سلام کرنے آئے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے تیسری بات یہ ہے کہ دل چیرنے کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں ظاہر اسلام ہو جب ظاہر کفر ہے ارتداد ہے امریکہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو وہاں دل چیرنے کی کیا ضرورت بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں راہ حق پر ثابت قدم فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبی اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ